کائنات کفر و شرک وحشت اور ظلم و جہالت کے گھپ اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی ماہ مقدس ربی الاول میں وہ نور چمکا جس نے تمام عالمین کو روشن و منور کر دیا میرے رسول میرے نبی میرے آقا و مولا تاج رسالت شہن شاہ نبوت ممبئے علم و حکمت پے عظمت و شرافت مخزن جود و سخاوت محسن انسانیت تمام عالمین کے لیے جل وگر ہوئے آپ کی آمد سب سے بڑا انعام ہے آپ کی ذات سب سے بڑا احسان ہے آپ کا جشن ولادت سب سے بڑا جشن ہے آپ نہ ہوتے تو کوئی عید ہوتی نہ شب قدر آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا کون و مکاں کی تمام رونق ساری شان اسی جان جہاں کے توفیل ہے آپ ہی تو باعث تخلیق کائنات ہیں سید السادات ہیں سرور کائنات ہیں تاجدار ختم نبوت ہیں تمام مخلوقات کمالات انبیاء میں حیران ہیں اور تمام انبیاء سارے رسول آپ کی ذات میں متحیر ہیں آپ اقلیم رسالت کے تاجدار ہیں مسند محبوبیت پر یکتا و تنہا جلوہ فروز ہیں آپ کا باطن بھی جمال و کمال کا بے مثال مرقع اور ظاہر بھی انوار و تجلیات کا آئینہ دار اللہ کی سر تب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ان کا ذکر کیوں نہ کریں ان کا ذکر تو اللہ کا طریقہ ہے میرے رب نے اپنے پیاروں کی ولادت کا تذکرہ فرمایا ہے تخلیق آدم کا تذکرہ اسحاق و اسماعیل کا ذکر ولادت جناب موسا حضرت مریم حضرت یاحیہ اور حضرت عیسیٰ کی ولادت کا تذکرہ اور حضور کا تو کہاں ذکر نہیں وہ تو ہم وقت اللہ کی نگاہ میں ہیں صحابہ سے لے کر آج تک ہر دور میں اسلام اور بزرگوں نے اپنے اپنے ذوق اور طریقے کے مطابق حضور کا ذکر کیا ذکر ولادت کیا اور کیوں نہ کریں یہی جشن سب سے بڑا جشن ہے یہی خوشی سب سے بڑی خوشی ہے یہی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے اور یہی ذات سب سے بڑی ذات ہے یہ جشن مصطفیٰ کا ہے مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا دنیا کا سب سے بڑا جشن آیا جشن آیا دنیا کا سب سے بڑا جشن آیا دنیا کا سب سے بڑا جشن آیا جشن آیا عید میلاد النبی کا جشن آیا دنیا کا سب سے بڑا جشن آیا جشن آیا عید میلاد النبی کا جشن آیا دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے میرا دی ہے میلا دے بستا ہے میلا دے بستا ہے سب کو بتائیں گے جشن میلا جن بھی سب عاشقوں کی جان سنگنا نہیںر تک منائیں گے میلا دبانے کا دنیا کا سب سے بڑا سندر سر منائیں گے ہم سن دنیا کا سب سے بڑا سندر سر منائیں گے ہم سن میلاد مصطفیٰ سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ملا دے مستعفی ہے ملا دے مستعفی ہے سب کو بتائیں گے آج ہے جشن ولادت اس شہ لولاک کا آج ہے جشن ولادت اس شہ لولاک کا جس پہ نازل قرآن ہے یہ جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوم سے منائیں گے دنیا کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے ہمیں روکنا نہیں سن لو سن سو روکنا نہیں سن لو سندر سو روکنا نہیں سن لو سن سن سن لو لو لو روکنا نہیں تک منائیں گے میرا پیارے نبی کا دنیا کا سب سے بڑا سن جشن منا ہم سن دنیا کا سب سے بڑا سن جشن منائیں گے ہم سن میلا دے مصطفیٰ ہے سن کو بتائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منا سن لو سن لو تک گے دنیا کا سب سے بڑا گے ہم سن دنیا کا سب سے بڑا منائیں گے ہم سن میلاد سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ملا دے ہے ملا دے سب کو بتائیں گے گھر سجاؤ سب گلی کوچے سجاؤ عاشقوں محمد کا منانا عشق کی پہچان ہے یہ جشن مصطفیٰ کا ہے بڑی دھوم سے منائیں گے دنیا کو یہ بتائیں گے دنیا کو یہ دکھائیں گے ہمیں روکنا نہیں سن لو سن لو روکنا نہیں سن لو سن لو روکنا نہیں سن لو سن لو روکنا نہیں سن لو سن لو حجر تک منا سے بڑا جشن منا نہیں منائیں گے دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا منائیں گے ہم سن ہے سن ہے بتائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا منائے مصطفیٰ ہے سن لو سوکنان نہیں سن لو سن سن لو لو نہیں سن لو سندو تک منائیں گے پیارے نبی کا دنیا کا سب سے بڑا سن جشن منائیں گے ہم سن دنیا کا سب سے بڑا سن جشن منائیں گے ہم سن میلا دے بھستافا ہے سن میلہ دے بھستا پا ہے سنجر کو بتائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ہم دنیا کا سب سے بڑا جشن منائیں گے ملا دے مستفا ہے ملا دے مستفا